دوسرا جز شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے جز میں سترہ نمبر رکو ہیں 142 آیات سے لے کے 146 آیات تک ہم دیکھیں گے کہ تحویل قبلہ قبلے تبدیل ہونے کے بارے میں اور امت وسط کی امامت کا اعلان یعنی مسلمانوں کو امامت مل گئی اس کے بارے میں ہے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی سمت قبلہ مقرر ہونے پر نادان یعنی نادان یعنی یہ جو مشرقین ہیں منافقین ہیں یہود ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے پھر گئے ہیں پہلے بیت المقدس کے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے تھے اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امامت چینج ہو گئی ہے اوکے تو یہ بھی ایک کلو تھا یہ پہلے سے بتایا گیا تھا اور یہودیوں کے کتابوں میں بھی تھا کہ قبلہ چینج ہوگا یہ بھی ایک نشانی تھی کہ جب نیا امام آئے گا نیا نبی لاسٹ آخری نبی آئے گا اس وقت قبلہ تبدیل کیا جائے گا تو یہ پتہ تھا پہلے سے کہ قبلہ چینج ہونے والا ہے لیکن کب ہونے والا یہ کسی کو پتہ نہیں تھا اسی لیے آپ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کب وہی نازل ہوگی اور ہم کب بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے اسی کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کبھی بیت المقدس کی طرف دیکھ کے پڑھ رہے نماز اور کبھی یہاں پر بیت اللہ کی طرف نادان و مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہی ہیں کسی سمت کو قبلہ بنانے کا یہ مانا نہیں کہ اللہ اسی طرف ہے یہ بھی اچھی طرح جان لو جس طرح بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا ہے اسی طرح بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت کے پوزیشن سے ہٹا کر مسلمانوں کو فائز کر دیا گیا ہے اب امامت مسلمانوں کی طرف ہے مسلمانوں ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت امت الوسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں تو اب کام کیا ہے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا لوگوں کو بتا دینا کہ دینی تعلیمات کیا ہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم سے جس طرح نبی اپنا پیغام پہنچا چکے اب تمہاری ذمہ داری ہے اے امت وسط کہ اب تمہارا کام ہے کہ تم لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو اپنی تک نہ رکھو تحویل قبلہ یعنی قبل بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف لائیں اس کا مقصد یہ بھی ہے یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ان کی بات کو مانتے ہیں اور کون ہے جو جاہلیت اور حسب نصب کی غلامی میں مبتلا ہے اور کون ہے ان بندشوں سے آزاد ہے حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے لیکن حجت تمام کرنی تھی تحویل قبلے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیے جانے کا حکم کا انتظار کر رہے تھے بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے ہم نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا لہٰذا اب اپنا رخ عبادت کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لیں اب جب بھی نماز پڑھنا ہے تو قبلے کا تعین ہو چکا ہے بیت المقدس نے بلکہ بیت اللہ کی طرف بھلے ہی تم سفر میں ہو حضر میں ہو تو بھی بیت اللہ کی طرف تمہیں رک کر کے نماز پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایمان والوں کو سمجھایا گیا کہ تم اہل کتاب کی خواہشات پر نہ چلو جو وہ کہتے ان کی طرف نہ جھکو وہ تمہیں سیدھے رستے سے بھٹکا دیں گے اور وہ چاہتے بھی ہے کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ ان کے دین پر آ جاؤ وہ نہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں اور نہ ہی کبھی تمہارے قبلے کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے کیونکہ نصارہ کا قبلہ کچھ اور ہے یہودیوں کا کچھ اور حالانکہ اہل کتاب آخری نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ماں باپ کیسے پہچانتے ہیں دور سے بھی دیکھے تو پہچان جائے اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخری نبی نہیں مانتے رکو نمبر اٹھارہ ہے آیا نمبر ون فورٹی سیون سے لے کے ون ففٹی ٹو تک مقصود قبلہ اس کے بارے میں ہے اور اللہ کی یاد کے بارے میں یاد الہی ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی سمت قبلا ہے اصل چیز صرف وہ رخ نہیں ہے انہیں صرف وہ رخ کرنا ہی نہیں یہی صرف نیکی نہیں بلکہ مطلوب و مقصود بھلائیاں ہیں مسلمانوں ان بھلائیوں کی فکر کرو اور ان میں آگے بڑھنے کی دوڑ دھوپ کرو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے حکم کو پوری پابندی کے ساتھ پوری کرو بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے دین کے دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں صرف مجھے سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کروں اس کو پورا کر دوں اور تمہیں ہدایت سے نوازوں تمہاری ہدایت کے لیے سمت قبلے کا تعین کے ساتھ ساتھ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیج دیا جو تمہیں تمہاری آیات پڑھ کر سناتا ہے تمہیں کتاب و حکمت یعنی حدیثوں کی بھی تعلیم دیتا ہے قرآن کی بھی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ علوم سکھاتا ہے جن سے تم بالکل بے خبر تھے تم مجھے یاد کرو میں تقسیم انعامات میں تمہیں یاد رکھوں گا تم میرا شکر بجا لاؤ نہ شکری کبھی نہ کرو رکو نمبر انیس ہیں آئے نمبر 153 سے 163 تک اس میں راہ حق کے شہید کے بارے میں اللہ کے راستے میں جو شہید ہیں ان کے بارے میں اور صفا و مروہ کے صحیح کے بارے میں ہے ایمان والوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہو چکی ہے بیت اللہ قبلہ مقرر ہو گیا ہے اب قبلہ تمہارا بیت اللہ ہوگا اور تم امت وسط قرار پا گئے اب تم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو اس کی راہ میں طرح طرح کی آزمائشیں ہوں گی اب یہ راہ میں تم چل پڑے ہو لیکن اس میں کئی آزمائشیں آئیں گی تم ان مشکلات پر صبر کرو اور نماز سے مدد لو یہ راہ حق ایسی برکت والی ہے اس میں جان دینے والے شہید کہلاتے ہیں مردہ نہیں کہلاتے بلکہ شہید ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں لیکن تم اسے نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طرح زندہ ہے مسلمان کا کام یہی ہے کہ اس پر آزمائشیں آئیں تو ان کو اللہ کی طرف سے خیال کرے اور حق کے راستے سے نہ ہٹے پھر دیکھیے گا کہ اس پر اللہ کی عنایات کی کس طرح بارش ہوتی ہے وہ کس طرح مشکلات میں نجات کا راستہ پا لیتا ہے مشرقین صفا اور مروا پر بدھ کی پوجا کرتے تھے وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے سوچے کہ صفا اور مروا جیسے پہاڑ وہاں پر بھی لوگوں نے نہیں بخشا اور وہاں پر اسٹیچو بت لا کے رکھ دیے تھے اور ان کی پوجا بھی کرتے تھے ایون کعبہ کے اندر بھی کئی مورتیاں رکھی ہوئی تھی یہاں تک شرک پھیل گیا تھا حالانکہ یہ پہاڑیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں جو حج و عمرہ کرے وہ ان کے درمیان صحیح کرے حق پوری طرح واضح ہو چکا ہے اب حق کو چھپانے والے اللہ کے ہاں لانت کے مستحق ہیں حق کو چھپاؤ نہیں بلکہ حق کو ظاہر کرو صاف صاف بات کرو اور سنو جنہوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں ہی مر گئے ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہے وہ اس میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے رکو نمبر بیس ہے ون سکسٹی فور آیت سے لے کے ون سکسٹی سیون تک اس رکو میں ذات الہی کے آفاقی یعنی کائنات یونیورسل دلائل دیے گئے ہیں پروفس دیے گئے ہیں اور مشرقین کی تردید کی گئی ہے ان کا رد کیا گیا ہے حقیقی معبود ایک ہی ہے ایک ہی ایک سے زیادہ نہیں ہے اس کی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود ہے اگر غور و فکر کرے تو پتہ چلے کہ ایک ہی معبود ہو سکتا ہے آسمان و زمین کی پیدائش میں دیکھیں نشانیاں کس کس میں آپ کو نظر آئے گی بہت ساری چیزیں ہیں کچھ چیزیں یہاں مینشن کی گئی ہیں جیسے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے اس کو بھی غور سے دیکھیں کہ اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے دن اور رات کے آنے جانے میں رات آتی ہے دن آتا ہے اندھیرا اجالا یہ دیکھیں اس میں بھی نشانی ہے کون کرتا ہے کیا آپ لوگ جا کے وہاں switch on and switch off کر رہے لائٹ اس میں بھی نشانی ہے بحری سفر سمندر کے سفر میں کس طرح کشتیاں وغیرہ چل رہی ہے کیسے سفر کرتے ہو کون کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور تجارت کے لیے سمندروں میں چلنے والے جہازوں میں بارش میں بھی نشانی ہے زمین سے اگنے والے نباتات جو ویجیٹیشن ہوتی ہے ویجیٹیبلس ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں اس میں بھی نشانیاں آئے غور تو کرو تھوڑی سائنس کی بھی اسٹڈی کرو ہواؤں کی گردشوں میں ہوا جو چل رہی ہے کبھی دیکھتے ہیں ایسٹ سے چل رہی ہے ویسٹ سے چل رہی ہے کہاں سے چل رہی ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں کیا آپ لوگ ہانک کے لے جا رہے ہیں اس کو جہاں چاہے وہاں لے جا رہے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے چل رہی ہے نہیں اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے اور زمین و آسمان کے درمیان مسخر بادلوں میں بھی بے شمار نشانی ہیں بادلوں کی طرف غور کرو اس کی اسٹڈی کرو کیا کیا نظر آئے گا کیا کیا اسٹڈی میں آپ کو ملے گا اس کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ معبود حقیقی ایک ہی ہو سکتا ہے مگر ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مقابل ٹھہراتے ہیں اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے شدید محبت کرتے ہیں ان سے حالانکہ شدید محبت صرف اور صرف اللہ سے نہ بچوں سے نہ شوہر سے نہ بیوی سے نہ کسی اور سے شدید محبت صرف اللہ سے کاش ان مشرقوں کو آج ہی یہ احساس ہو جائے کہ سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اپنے باغیوں کو سزا دینے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے جب وہ سزا دے گا اس وقت گمراہ کرنے والے پیشوا ان کے امام اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اپنے پیچھے لگنے والے جو لوگ ہیں ان سے بیزار ہو جائیں گے آج ان کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں نا جو ہمارا امام کہے گا وہ ہم کہیں گے اور وہ کریں گے قرآن اور سنت کو ہم نہیں مانتے تو وہ بعد میں ان سے ہی بیزار ہوں گے ان کے فالوور سے بیزار ہوں گے اور ان کی پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کاش ہم دنیا میں دوبارہ جا سکتے کیا ممکن ہے یہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ جا سکتے تو ہم ان سے اسی طرح بیزار ہو جاتے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ دنیا میں واپس بھیجا جائے جب اس دنیا میں تھے تو تمہاری عقلیں کیا کر رہی تھیں کیا قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا نہیں تمہیں نصیب ہوا کبھی کھول کے دیکھا کبھی معلوم کیا کہ قرآن میں کیا ہے صرف اماموں کے پیچھے پڑ گئے کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ چیزیں ہیں سنو پڑھو تو کہتے ہیں نہیں ہمارا امام جو کہتا ہے ہم وہی کہیں گے مگر اب جہنم کی آگ سے نجات کہاں رکو نمبر اکیس ہے ون سکسٹی ایٹ آیت سے ون سیونٹی سکس آیت تک جس میں حلال و حرام میں تمیز کی گئی ہیں اور اظہار حق کا حکم دیا گیا ہے حق کا اظہار کرو اب نسل انسانی سے مخاطب ہو کر اللہ کا ارشاد ہے لوگوں زمین کی حلال اور طیب چیزوں کو استعمال کرو جو بھی حلال چیز ہے اس کو حرام نہیں کہو اس کو استعمال کرو تمہارے لیے ہی پیدا کی گئی ہے اور شیطان کے پیچھے نہ چلو اس کا کام تو برائی اور بے حیائی پر لگا دینا ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ تم رب پر جھوٹے الزام لگاؤ خبردار اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر بے خبر اور گمراہ آبا و اجداد کے پیچھے نہ چلنا کیا ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے تھے اس لیے ہم یہ بدتیں کر رہے ہیں یا یہ شرک کر رہے ان کے پیچھے نہ چلو تم نیکی اور بھلائی کی بات سنو اور بہرے گونگے اور اندھے نہ بن جاؤ تمہیں اللہ نے آنکھ کان اور زبان وغیرہ دیے نا اس کا استعمال بھی کرو مسلمانوں تمہارے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو صرف چیزیں استعمال کر کے انجوائے نہیں کرو بلکہ جب بھی استعمال کرو تو شکر کرنا نہ بولو مردار خون خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو وہ تمہارے لیے حرام ہے وہ کوئی بھی چیز ہو جس پر کوئی جانور ہو یا کوئی چیز ہو کھانے کی چیز ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر پکارتے ہو اور وہ چیز کھاتے ہو نیازوں کے نام سے وہ تمہارے لیے حرام کی گئی ہے جس طرح تمہارے لیے مردہ اور دوسری چیزیں سور کا گوشت وغیرہ حرام کیا گیا ہے اسی طرح ان چیزوں کو بھی حرام کیا گیا ہے لوگ مانتے ہاں سور کا گوشت حرام ہے بالکل حرام ہے نہیں کھائیں گے لیکن جب کہا جاتا ہے یہ جو تم نے بابا کے نام سے یا کسی کے نام سے جو نیازیں کی ہیں کنڈیوں کی نیاز یہ نیاز کی ہے وہ بھی حرام ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں کہاں لکھا ہے بتایا جاتا ہے تو بھی ٹوسٹ کر کے کچھ اور بات بتا دیتے ہیں تم ان چیزوں کو مانتے ہو کہ مردار حرام ہے خون حرام ہے کھنزیر کا گوشت سور کا گوشت حرام ہے تو یہ کیوں نہیں مانتے یہ بھی کھلا کھلا لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے کسی بھی چیز پہ جانور ہو یا کوئی چیز ہو شکر ہی کیوں نہ ہو ایک چھوٹی سے حقیر سی چیز ہو اس پر بھی اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ لوگوں کو بانٹا جائے تو وہ بھی کھانا حرام ہے ہاں صرف مجبوری کی حالت میں حدود الہی کی پابندی کے ساتھ اللہ کے حدود کی پابندی کرتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال کرنا گناہ نہیں یعنی انسان اتنا مجبور ہے کہ مرنے پہ آ گیا بس اگر ایک پانی کا قطرہ ایسا ہے جس پہ بھی اس پہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کا نام دیا گیا اور وہ حرام چیز ہے تو اس کو بھی اگر مجبوری کے تحت اس لمٹ میں رکھ کے کھایا جائے تو پھر وہ گناہ نہیں ہے یعنی حرام چیزوں کا مجبوری کی حالت میں کھانا گناہ نہیں لیکن ہاتھ میں رہ کے ایسا نہیں کہ ایک بار حرام چیز مل گئی چلے مزے لوٹتے ہیں اور کھاتے اور کھاتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے یہ کرنا حرام ہے جو لوگ اللہ کی طرف سے واضح ہدایت آ جانے کے باوجود اپنی مصلیحتوں کے خاطر حق کو چھپاتے ہیں اور اس طرح دنیا کمانے کے دھندے میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے خاطر ایسے فتوے دیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ریبا الاؤ ہے گیروں سے لینا الاؤ ہے کیونکہ ان کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے یا ان کو فالو کرنا مقصود ہوتا ہے ایسے ایسے فتوے دیے جاتے ہیں حلالہ کرنا بھی الاؤ کر دیا گیا ہے ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں یہ لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے رکو نمبر بائیس ہے ون سیونٹی سیون سے لے کے ون ایٹی ٹو آیت تک اس میں اسلام میں نیکی کا جو تصور ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ نیکی ہے کیا اور قصاص جو بدلہ لیتے ہیں خون کے بدلے خون اور دیت کے بارے میں اور وصیت کے بارے میں بتایا گیا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف قبلہ رخ کرنا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہی صرف نیکی ہے یہ تو نیکی ہے لیکن صرف یہی نیکی نہیں محض مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ وفاداری کرنا اور نیکی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پر فرشتوں پر آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لانا یہ بھی نیکی ہے اللہ کی محبت کے خاطر رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو مال کی محبت کے باوجود اپنے مالوں سے دینا بھی بھی یہ ہے اور ساتھ ساتھ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے مدد کرنا بھی ہے نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا وعدے کو پورا کرنا وہ وعدہ انسانوں سے کیا جائے بشرط کے حلال ہو یا تو اللہ سے کیا جائے تو وہ بھی وعدے کو پورا کرنا بھی نیکی کی ہے تنگی اور مصیبت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر سے کام لینا بھی نیکی ہے ایمان والوں قصاص کے بارے میں قصاص یعنی جو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جانا جو اسلامک شریعت کے حساب سے جو قاعدہ ہے جب اسلامی حکومت ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے حساب سے وہاں پر قانون لاگو کیا جاتا ہے جو قتل کرتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ جس نے قتل کیا ہو بدلہ اسی سے لیا جائے ایسا نہ ہو کہ قتل کسی اور نے کیا اور اس کے باپ کو یا اس کے بچے کو مار دیا جائے یہ نہیں ہے بلکہ جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا اسلامی قانون کے حساب سے اور قتل کوئی اور نہیں کرے گا بلکہ وہاں کا لیڈر جو ہوگا جس کنٹری میں اسلامی قانون ہوگا وہاں کا حاکم اسے وہ سزا دے گا نہ کہ پبلک دے گی آزاد یا غلام مرد یا عورت جو بھی قاتل ہو مقتول کے بدلے اسی کو قتل کیا جائے گا یعنی اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد کو قتل کیا جائے گا غلام نے کیا ہے تو اس غلام کو قتل کیا جائے گا کسی مرد نے کیا ہے تو اسی مرد کو قتل کیا جائے گا جس عورت نے قتل کسی کو کیا ہے تو اس عورت کو قتل کیا جائے گا اگر مقتول کے ورثہ جو وارث ہیں وہ دیت لینے کے لیے تیار ہو جائیں اور وہ کہے کہ نہیں ہم کو بدلہ نہیں لینا ہے ہم کو معاف کر دینا ہے تو کر سکتے ہیں تو احسان مندی کے ساتھ ادا کرنا قاتل کا فرض ہے نہیں یعنی پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا دیت ادا کی جائے گی اس کے وارثوں کو یاد رکھو اس قانون کے ساز میں تمہارے لیے زندگی ہے کیسے کیسے زندگی ہے آپ کہیں گے کہ کساس میں زندگی کیسے وہ تو مر گیا ایک دوسرے کو قتل کر دیا جہاں پر بھی یہ قانون لاگو ہوئے آپ دیکھیں جس کنٹری میں یہ قانون لاگو ہوئے کہ جس نے قتل کیا اس کو مار دیا گیا اور اگر اس کے وارث اسے معاف کرتے ہیں تو ہی معاف کر دیا گیا تو ایسے کنٹری میں قتل و غارت بہت آپ کو ریئرلی ملیں گے اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ایک قبیلے والا کسی کو قتل کر دیتا تو سارے کے سارے قبیلے والوں کو قتل کیا جاتا تھا تو آئے عقل رکھنے والو یہ جو قصاص کا جو قاعدہ ہے نا اس میں ہی تمہاری زندگی ہے لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تمہیں لگتا یہ ایکسٹریمسٹ ہے بہرحال وصیت کرنا تم پر لازم ہے اگر وصیت کرنا چاہتے ہو تو وصیت کرو یہ ان کے لیے ہے جو وصیت کرنا چاہتے اسے پورا کرنا دوسروں کی ذمہ داری ہے اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو ذمہ داری جو وارث ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی وصیت کو پورا کرے فرمایا جو وصیت سنے اور بعد میں اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان کے بدلنے والے پر ہے اب کسی نے وصیت کسی چیز کی کی اور وصیت ون تھرڈ میں کی جاتی ہے اگر کسی نے کوئی ون تھرڈ وصیت کی کسی چیز کے لیے جیسے مسجد میں ہم میرے مرنے کے بعد یہ چیز لگائی جائے لیکن اس کے وارثوں نے اس کو بدل دیا اس نے وہ چیز نہیں کیا تو جو بدلنے والا ہے اس کو گناہ ہوگا وصیت کرنے والے کو گناہ نہیں ہے وصیت کرنے والا جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی گناہ کی وصیت کرے یا کسی کے حق تلفی کی وصیت کرے ہاں تو اس میں اصلاح کی اس میں گنجائش ہے کوئی کہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کا قتل کرو تو وہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی رکو نمبر تیئیس ہے آئے نمبر 183 سے 188 تک جس میں روزے کے احکام اور روزے کی برکات رمضان کا مہینہ ہے تو یہ والی آیتیں آپ ضرور جا کے گھر میں پڑھیں ڈیٹیل تو ہم یہاں پر نہیں پڑھ سکتے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کمپلسری ہیں پھر بھی کتنے لوگ ہیں جو روزے ہی نہیں رکھتے کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں لیکن بہت ڈفیکلٹ ہیں روزے فرض کیے گئے روزے کی تاریخ بہت قدیم ہے یہ ابھی سے نہیں پہلے سے چلا آ رہا ہے پہلے بھی روزے فرض تھے صرف تم پر ہی نہیں تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے سائنٹیفکلی بھی بہت سارے فائدے ہیں لیکن ہم سب سے پہلے فوقیت اس کو دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور ہم میں تکوا آ جائے یہ صرف گنے چنے دن ہیں ابھی دیکھیے ایک روزہ ہو چکا ہے آلریڈی ہاں؟ کتنے چند دن باقی ہیں اور یوں ختم ہو جاتے ہیں ایک مہینہ گزر جاتا ہے ہم کہتے ہیں ختم بھی ہو گیا ایک رمضان پورا ہو گیا ایسا لگ رہا تھا اب بھی بات کر رہے تھے کہ ابھی رمضان مہینہ شروع ہونے والا ہے گنے چنے دن ہیں چند روز ہیں جو شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے کہ ابھی سفر میں ہے یا اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے تو کیا کرے بعد میں قضا کر دیں بعد میں رکھ دیں کتنا انہیں انہیں کوئی ریسٹرکشن بہت زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہے ہمارا قاعدہ بعد میں رکھے بیمار ہے سفر میں ہے سفر میں بھی اجازت ہے چاہے تو رکھے چاہے تو چھوڑ دے تکلیف ہو رہی ہے تو اجازت ہے تو بعد میں وہ قضا کر سکتا ہے اور جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ بوڑھے کہ لکڑی کی طرح کبھی کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے اتنے بوڑھے ہوتے ہیں کہ کچھ ہل جل نہیں سکتے بہت کمزور ہوتے ہیں ہمت ہی نہیں ہوتی بسترے مرگ پہ ہوتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے ان کی اپنی مصیبتیں ہوتی ہیں ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیا دینا ہے کہ ہر دن کا ایک مسکین کا کھانا انہیں دینا ہے یا تو اس سے زیادہ بھی دے سکتے لیکن کم از کم ایک مسکین ایک غریب کا کھانا ان کو ایک دن کے روزے کے مقابلے میں دینا ہوگا فدیا ہے یہ رمضان کے مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا دے کہ کیا بابرکت مہینہ ہے اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے رمضان مہینے میں کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم رمضان مہینے میں بالکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم سے نکل جاتی ہیں بیماریاں بھی کتنے لوگوں کی نکل جاتی ہیں دماغ میں جو بہت سارے وسوسے آتے وہ بھی نکل جاتے ہیں بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں تو رمضان مہینہ ایسا ہے جو برکتوں والا ہے قرآن اس میں نازل ہوا جس مہنے میں قرآن نازر ہوا وہ مہینہ بھی برکت والا صرف قرآن ہی برکت والا نہیں بلکہ جس مہینے میں نازل ہوا وہ بھی برکت والا قرآن میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے صرف پڑھ کے برکتیں حاصل کرنے کی کتاب نہیں برکتوں کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس کو اوپر اٹھا کے رکھے تاکوں ہاں، میں سجایا جاتا ہوں ہے نا وہ پویم صرف سجانے کی چیز نہیں ہے یہ تعویذ بنانے کی چیز نہیں ہے یہ بلکہ ہدایت کی کتاب ہے صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی چیز ہے اور اس پہ عمل کرنے کی چیز ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے یہ یہ کتاب حق سیدھا راستہ دکھانے والی جب تک تم نہیں سمجھیں گے تو تمہیں کیا معلوم ہوگا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اس کے اندر ہدایت ہے اور حق و باطل سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے والی تعلیمات پر مشتمل ہے یہ جو اس مبارک مہینے کو پائے اس مہینے میں جو زندہ لوگ ہیں اس پر روزہ رکھنا لازم ہے وہ روزہ رکھے لیکن ہاں مجبوری کی حالت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے بعد میں قضا کر سکتا ہے اور یہ قضا کرنے کا روزہ قضا کرنے کا حکم تمہاری آسانی کے خاطر ہے اللہ آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے خاص طر سے روزہ افطار کرتے وقت ایٹ لیسٹ پانچ دس منٹ تو بھی نکالیں افطاری سامنے لگی ہوئی ہے اس کے سامنے بیٹھے چاہیے تو اور دعائیں کریں اپنا کام جلدی سے جلدی نپٹائے ہم کیا کرتے ہیں آخری وقت تک یہاں ٹیبل لگانے سجانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں آزان ہو رہی ہے کچن میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسا نہیں کریں ایٹ لیسٹ کم از کم پانچ سے دس منٹ اس کو غنیمت مت جانے وہ وقت ایسا ہوتا ہے قبولیت والا آخری وقت ہوتا ہے کہ افطار کا وقت بیٹھے دعا کرے اپنے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے یہ صرف ایک مہینہ پورے سال میں تمہیں ایک مہینے میں صرف یہ چانس مل رہا ہے اس کو غنیمت مت جانے اس کو ضائع نہیں کرے بھجیا بنانے میں پکوڑے بنانے میں وہ کام پہلے ہی کر دے پانچ دس منٹ پہلے آ کے بیٹھے دعائیں کرے ہمارے لیے بھی دعائیں کرے فنی قریب اجیب دعوت وَلْيُؤْمِنُوا بولی لَعَلَّهُمْ بھی اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے بہت قریب ہے پکار کے دیکھو وہ دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب بندہ پوچھتا ہے میں اس کے بہت قریب ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں دل سے دعا کر کے دیکھے جو اسے پکارے اور اس کے حکموں کو مانے اس کو ہدایت بھی ملتی ہیں ایمان والوں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہے پہلے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ رمضان کے مہینے کی رات جو ہوتی ہے اس میں جو ریلیشن ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ الاؤ ہے یا نہیں تو کہا گیا کہ وہ الاؤ ہے صبح صادق تک کھاتے پیتے رہو اور پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو مغرب کی اذان ہوتے ہی روزہ کھولنا ہے لیٹ بھی نہیں کرنا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ روزہ چھوڑنے میں جلدائی کرنی چاہیے جلدائی یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اذان سے پہلے روزہ چھوڑ دیں اذان ہوتے ہی روزہ چھوڑا کریں دیری نہیں کرنی چاہیے دیری کرنا کسی اور قوم کی عادت ہے اوکے حالت اعتکاف میں عورتوں سے مباشرت حرام ہے اگر اعتکاف کی حالت میں ہو مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو پھر عورتوں سے مباشرت نہ کرو ان سے جسمانی تعلق قائم نہ کرو یہ اللہ کے حدود ہے ان حدود کے قریب نہ پھٹکو رمضان میں پرہیزگاری کی تربیت کا اثر اپنے کاروبار میں بھی دکھاؤ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں کاروبار چھوڑ کے کوئی بیٹھے تمہارا کاروبار میں بھی رمضان کے مہینے میں اثر نظر آنا چاہیے اور لوگوں کا مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کرو برائے نہیں دو رکو نمبر چوبیس ہے ٹوینٹی فور نمبر رکو اور آیا نمبر ون ایٹی نائن سے ون نائنٹی سکس تک اس میں اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے بارے میں اور مسائل حج کے بارے میں بتایا گیا ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں فرمایا چاند کی جو گھٹی بڑھتی صورتیں ہیں کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ چاند بڑا اور چھوٹا ہو رہا ہے ایکچولی ہوتا نہیں دکھتا ہے تو گھٹی بڑھتی صورتیں لوگوں کے لیے تاریخ یعنی ڈیٹس اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اس سے تم معلوم کر سکتے ہیں ڈیٹس معلوم کر سکتے تاریخیں معلوم کر سکتے ویسے بھی شریعت میں جو بھی چیزیں ہیں جیسے عدت وغیرہ ہوتی ہے روزہ وغیرہ اس کے بارے میں نہیں یعنی عید وغیرہ کے بارے میں وہ قمری کیلنڈر کے حساب سے ہوتے ہیں نا تو کمری کیلنڈر دیکھا جائے گا اور حج کب ہوگا وہ بھی کمری کیلنڈر کا مطلب چاند کو دیکھ کر جو کیلنڈر بنائے جاتے ہیں وہ کیلنڈر تو یہ تمہارے تاریخ اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے دیکھو حج کے دنوں میں گھروں کے دروازے سے داخل ہوا کرو اب پہلے جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ حج کے وقت ہمارے پچھواڑے سے یعنی پیچھے والے دروازے سے داخل ہونا یہ نیکی کا کام ہے ہم سامنے سے داخل ہوں گے تو یہ نیکی نہیں ہے تو کہا گیا کہ حج کے دنوں میں گھروں کے دروازے سے سامنے کے دروازے سے داخل ہوا کرو کھڑکیوں سے کوئی جمپ کر کے آتا تھا کوئی پچھواڑے سے پیچھے والے دروازے سے چلا آتا تھا تو وہ نیکی نہیں ہے ایام جاہلیت کی طرح پچھواڑے سے داخل ہونے میں کوئی بھلائی نہیں نیکی تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے تقوا کا نام ہے اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو مگر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرنا سبحان اللہ اللہ نے جنگ کے وقت بھی کہا کہ ان کے اوپر زیادتی نہ کرو کون کہتا ہے کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے اللہ آڈر دیتے ہیں کہ جنگ کے وقت بھی ان پہ ظلم نہ کرو جو تم کو مارتا ہے ان کو مارو بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا لیکن جو تم سے نہیں لڑتے ان سے نہ لڑو کیونکہ آگے بھی آئے گا سور ممتحانہ میں ہم پڑھیں گے آئے نمبر ایٹ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تو تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو الٹا کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی نیکی کرو ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ ان کو انصاف دلاؤ اللہ تعالیٰ لڑائی جنگوں کو پسند نہیں کرتا ہے یاد رکھے لیکن جب ایکسٹریم ہو جاتا ہے جب دین کے معاملے میں یہ لوگ جنگ کرنے لگتے ہیں یا گھروں سے نکالنے لگتے ہیں تب وہ بات آتی ہے یعنی جب سر پہ بات آ جاتی ہے تب اس وقت جنگ الا ہو جاتی ہے سبحان اللہ اللہ نے ہمیں کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو یہ بھی کہا ہے لڑائی یا جنگ جو ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے جب ظلم ہوتا ہے جب ظلم کیا جاتا ہے ایکسٹریم ہو جاتے ہیں تب وہ الا ہو جاتا ہے مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود تم سے نہ لڑے ہاں وہ تم سے لڑنے آئے وہاں پر مسجد حرام کے پاس تو پھر تم ان سے لڑو اب جنگوں میں کوئی بھی ہو حاکم کیا آڈر دے گا کہ تم چپ چاپ ایک کونے میں جا کے بیٹھے کوئی بھی ہو غیر مسلم بھی کیا کہے گا کہ کوئی لڑنے آئے تو ان سے لڑو تو یہی تو ہے تو اس کو ٹویسٹ کر کے لوگوں نے کیوں بنا دیا ہے کہ دیکھو اس میں کیا آیا ہے قرآن میں کیا آیا ہے کہ ان سے لڑو کہا جا رہا ہے ارے بیک گراؤنڈ تو جا کے دیکھے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہے جنگ کا سین نظر آ رہا ہے اور جنگ میں کوئی حاکم یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم بھاگ کے چلے جاؤ اور اپنے گھر میں چھپو ہر ایک کوئی کہتا ہے جنگ میں کوئی کنٹری کے لیے لڑ رہا ہے یا کوئی کسی اور کے لیے لڑ رہا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنے گھر میں جا کے چھپو بلکہ جو لڑائی کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ جو تم سے لڑتا ہے اس سے لڑو اور اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور بخل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو حج اور عمرہ کی نیت کر لو تو اسے پورا کرو اگر تم نے نیت کی ہے کہ ہمیں حج کرنا ہے ہمیں عمرہ کرنا ہے تو اس نیت کو بھی پورا کرو ہاں اگر تم روک لیے جاؤ کسی نے روک دیا آپ کو حج اور عمرہ کرنے سے تو پھر جو قربانی میسر آ جائے تمہیں آسانی سے مل جائے تو اسے کر ڈالو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ایک شخص ہے اس نے حج اور عمرہ کا احرام باندھ دیا اس نے نیت کی اس کا مطلب کیا اس نے احرام باندھ دیا اب اس پہ لازم ہے کہ وہ حج کو عمرے کو پورا کرے لیکن یہ ہو گیا کہ کسی مجبوری کے تحت اس کو روکا گیا راستے میں کسی مجبوری سے وہ حج نہیں کر سکا تو اب یہ ہونا چاہیے کہ اس نے قربانی کرنا چاہیے قربانی دینی ہوگی اس نے وہ کسی دوسرے کے ہاتھ قربانی بھیج دے حرم میں کیونکہ وہ نہیں جا سکتا وہاں پر یا پھر یہ کرے کہ اس کو تاکید کر دے کہ یہ مناسب وقت پر آپ نے میری طرف سے قربانی کرنی ہے کیونکہ اس نے آلریڈی حج کا احرام یا عمرے کا احرام باندھ دیا ہے تو یہ پابندی لگے گی کہ اس نے قربانی کرنا ہے بھلے ہی وہ حج کرے یا نہ کرے لیکن قربانی کرنی ہوگی کیونکہ اس نے احرام باندھ لیا جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچے سر نہ منڈاؤ کیونکہ بال کاٹنا جائز نہیں اگر وہ احرام کی حالت میں ہو سارے ریچولس ہونے کے بعد پھر وہ ریچول میں آتا ہے کہ پھر اب احرام کی پابندی نکل گئی اب آپ احرام نکالنے کے بعد سر منڈا سکتے ہیں کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو سر منڈا لے اور اس کا فدیہ بھی دے دیں اب سر میں کبھی تکلیف ہوتی ہے کچھ جو پڑ جاتے یا کچھ ایسی تکلیف ہو جاتی ہے پھوڑیاں وغیرہ آ جاتی ہیں پھنسی آتی ہیں تو پھر اسے اجازت ہے کہ سر منڈائے لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے فدیا دینا ہوگا فدیا کیا ہوگا تین روزے رکھنا ہوگا یا چھ مسکینوں کا کھانا دینا ہوگا یا پھر قربانی دینی ہوگی جو شخص عمرے اور حج کی اکٹھی نیت کرے یعنی حج تمتو کرے تو وہ جیسی بھی قربانی آسانی سے اسے ملے وہ کر دیں اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات گھر میں جا کر رکھیں یعنی حج کرتے وقت وہ تین روزے رکھے گا اسی دوران سفر کے دوران اور سات روزے وہ گھر جا کر پورے کرے گا یعنی ٹوٹل دس روزے ہوتے ہیں باہر سے آنے والے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کر سکتے ہیں یعنی حج تمت تو کر سکتے ہیں رکو نمبر پچیس ہیں ٹوینٹی فائیو اس میں آیا نمبر ون نائنٹی سیون سے لے کے ٹو ہنڈریڈ ٹین تک حج کے بقیہ احکام آئیں گے اس میں اور انسانوں کی جو دو قسمیں ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے فرمایا گیا جو شخص حج کی نیت کریں وہ حج کے دوران شہوانی فیل یعنی بیوی کے ساتھ مباشرت یا کوئی بھی ایسی شہوانی بات نہ کریں نیز ہر برا کام یا گناہ کا کام نہ کریں اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں اکثر یہی ہوتا ہے کہ حج و عمرے پہ جانے والے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں خاص طور سے بس وغیرہ کے جو ایشو ہوتے ہیں وہ اور بھی کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چاہیے سفر حج کے لیے اپنے ساتھ سفر کا خرچ لیا کرو کیونکہ سفر کے دوران ہمیں کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ لگتی ہیں پہننے کی چیزیں تو وہ ساتھ لیا کرو سب سے بہتر زیادہ راہ یعنی راستے کا خرچ یا سفر کا خرچ پرہیزگاری ہے تقوا ہے سفر حج میں تجارت کرنے پر کوئی پابندی نہیں اب حج پہ کوئی جا رہا ہے اور وہاں پر جا کے کوئی چیز بیچ رہا ہے خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے وہ کر سکتا ہے عرفات سے لوٹ کر مشر حرام یعنی مزدلفہ ضرور ٹھہرو وہاں پر ٹھہرنا کمپلسری ہوگا ورنہ حج نہیں ہوگا اور اللہ کو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے یاد کرو بدعت نہ کرو جو بتایا گیا اس طریقے سے اللہ کو یاد کرو عرفات میں جانا بھی فرض ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ ہوتے تھے کہ ہم کیوں جائیں وہاں پر تو غریب لوگ جاتے ہیں حج کرنے والا ہے وہ اس کے لیے کمپلسری ہو جاتا ہے کہ وہ عرفات میں رکے ورنہ اس کا حج نہیں ہوگا جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے لوٹو عرفات سے واپس ریٹرن ہونا ہے مزدلفہ کی طرف جانا ہے جب ایام میں حج میں ارکان حج پورا کر چکے ہو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس سے زیادہ بڑھ کے یاد کروں یاد رکھو صرف دنیا کے طلبگار کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی اور دوزک کی سزا سے پناہ مانگتا ہے وہی اللہ کے یہاں اپنی کمائی کے مطابق حصہ پائے گا اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی صرف دنیا نہیں مانگنے جاؤ اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار یہ دعا کیا کرو جو شخص مینا میں گیارہ یا بارہ تاریخ کو ٹھہرے اور پھر واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں یا کوئی تیرہ دن بھی ٹھہر کے آ جائے تو کوئی حرج نہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بارہ دن رہ کر جو واپس آتے ہو جو تیرہ دن والے ہیں وہ پھر تانا دینا شروع کرتے دیکھیں حج پہ آئے تو ایک دن بھی نہیں رک سکتے یہ تانا نہیں دینا چاہے کسی کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے کہ بارہ دن رہ کر بھی وہ واپس آ سکتا ہے یا تیرہ دن چاہے تو تیرہ دن رہیں لیکن جو تیرہ دن رہنے والا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھیں بشرط یہ کہ تقوی کے ساتھ وقت گزارو اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان لو کہ تم کو ایک روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے ہر وقت یاد رکھو کسی کو تانا دیتے وقت کسی کے بارے میں برا سوچتے وقت بھی یاد رکھو کہ یہ سب حساب کتاب میرے ہونے والے ہیں اللہ کے حضور ہمیں ایک دن پیش ہونا ہے انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں بہت خوبصورت دیکھتے ہی آپ ان سے خوش ہو جائے ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں اور اللہ کو گواہ ٹھہرا ٹھہرا کر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ذاتی غرض نہیں ہم بس ایسے ہی کر رہے آپ کے لیے کر ہیں ہم لوگوں کی بھلائی کے خاطر کام کرتے ہیں حالانکہ وہ حق کے بدترین دشمن ہیں اور جب کسی ایسے شخص کو اقتدار مل جاتا ہے پاور مل جاتا ہے تو اس کی ساری دوڑ دھوپ اس کے لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے کھیتیوں کو برباد کرے نسل انسانی کو تباہ کرے حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا اور جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کھاؤ اللہ سے ڈرو فساد نہ کرو اللہ سے ڈر کی بات کرنے سے عزت اور غرور اسے گناہ کرنے پر ابھار دیتی ہیں تکبر میں آتا ہے وہ ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رضا پانے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اللہ ایسے بندوں پر بہت شفیق ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ آدھے احکام اپنا لو اور آدھے احکام کو چھوڑ دو بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اگر ان واضح ہدایت کے باوجود تم پھسل گئے تو اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکوں گے ایمان لانے کے لیے اور نیک اعمال کرنے کے لیے اس کا انتظار نہ کرو کہ اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے سامنے آ جائے یاد رکھو وہ وقت عمل کا نہیں بلکہ فیصلے کا وقت ہوگا جب اللہ اور فرشتے سامنے آ جائیں گے آخر کار سارے معاملات اللہ کے ہی حضور پیش ہونے والے ہیں رکو نمبر 26 سکس ہیں آیا نمبر ٹو ہنڈریڈ الیون سے ٹو ہنڈریڈ سکسٹین تک اس میں آزمائشوں کے بارے میں پھر اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے بارے میں اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے مسلمان بنی اسرائیل کے بعد منصب امامت یعنی امامت کی پوزیشن پر فائز ہوئے ہیں اب امامت بنی اسرائیل کے بجائے مسلمانوں کے پاس آ گئی ہیں بنی اسماعیل کے پاس آ گئی ہیں مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ اپنی پہلی اقوام کو دیکھو کہ انہوں نے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اس منصب سے محروم کیا کیوں ان کی پوزیشن کو امامت کو برخاست کر کے وہ مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کیونکہ وہ دنیا پرستی میں لگ گئے دنیا کی باتوں میں لگ گئے دنیا کی چیزوں میں مشغول ہو گئے لہٰذا تم ان کی روش اختیار کر کے عذاب کے مستحق نہ بن جاؤ ہم پورا دن کس کے بارے میں سوچتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمارا خیال دنیا کی طرف ہوتا ہے آخرت کے طرف خیال ہمارا بہت کم ہوتا ہے تو یہ نہیں کرو جو پہلی قوم نے کیا تھا بلا شبہ آج کافر اپنی عارضی دولت ٹیمپرری دولت اور مالی طاقت کے نشے میں مست ہیں اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں مگر آخرت میں پرہیزگار لوگ ان کے مقابلے میں عالی مقام پر ہوں گے رہا دنیا کا رزق تو رب چاہے تو اسے بے حساب دیں یاد رکھو کہ پہلے ساری نسل انسانی اسی رات المستقیم پر تھی آدم علیہ السلام سے دیکھا گیا تو سارے لوگ سرات المستقیم پر تھے جس پر تم ہو بعد میں لوگوں نے اختلاف کیا نو علیہ السلام کے زمانے سے پھر اختلاف شروع ہو گیا تو اللہ نے انبیاء کو اختلاف دور کرنے کے خاطر بہت سارے بشیر و نذیر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے اور ایمان والوں کو اختلاف سے نکال کر سرات مستقیم پر قائم فرما دیا مسلمانوں تم یقیناً حق پر ہو مگر راہ حق میں کچھ مشکلات ضرور آئے گی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مشکلات نہ آئیں کوئی نہ کوئی مشکل مسلمان کو آتی رہے گی لہذا اس خشک فہمی میں نہ رہو کہ تمہارے آزمائے بغیر جنت جیسی نعمت تمہیں نواز دی جائے بغیر آزمائش کے نوازی نہیں جائے گی جنت بلکہ تکلیفیں آئے گی راستے میں تم سے پہلے ایمان والوں کے بڑے سخت امتحان لیے گئے تمہیں جو امتحان میں ڈالا گیا وہ کچھ بھی نہیں اگر ہسٹری میں جا کے دیکھے تو ان پر اتنی سختیاں تھیں وہ سختی اور مصیبتوں کے طوفان سے اس طرح ہلا مار دیے گئے کہ خود اس وقت کا رسول اور ان پر ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی متا نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے لوگ آپ سے مال خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کے حقدار سب سے پہلے حقدار والدین ہیں پھر رشتے دار یتیم مسکین اور مسافر اور تمہاری ہر نیکی اللہ کے علم میں ہے اس کے بعد آگے فرمایا گیا اللہ کے راستے میں لڑنے کے بارے میں سن کر ناگواری محسوس نہ کرو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو لیکن وہی تمہارے لیے بری ہو اصل حقیقت سے تم واقف نہیں ہو اللہ باخبر ہیں رکو نمبر 27 سیون آئے نمبر 217 سے لے کے 221 تک اس میں شراب کے بارے میں جوئے کے بارے میں اور مشرقین سے نکاح کرنے کی مناہی ایمان والوں مشرق حرمت والے مہینوں کے بارے میں حرمت والے مہینے کتنے ہیں چار ہیں ذوالقدہ ذوالحجہ محرم اور رجب ان مہینوں کے بارے میں جنگ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے ان کو بتاؤ کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا واقعی گناہ کی بات ہے مگر اللہ کے راستے سے روکنا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا اللہ کے بندوں کو مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور فتنہ تو خون ریزی سے بھی شدید تر ہیں مسلمانوں کافروں کی تمام تر کوشش یہی ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو لیکن یاد رکھو دین سے پھر جانے والوں کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہوگی اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اللہ کی رحمت کے امیدوار وہی ہو سکتے ہیں جو ایمان لائے انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں لڑے لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں بتا دو کہ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑی خرابی ہے فائدے بہت کم ہیں لیکن خرابی بہت زیادہ ہے کچھ فائدے ہیں مگر نقصانات فائدوں سے کئی بڑھ کر ہیں اور جو تمہارے پاس زائد ضرورت مال ہو اللہ کے راستے میں دے دیا کرو یتیموں کو اپنے ساتھ ملا کر رکھو یا ان کا علیحدہ انتظام کرو سارا دار و مدار تمہاری نیتوں پہ ہیں کہ نیت میں فساد ہے یا اصلاح کرنے کا کام مشترک عورتیں اپنے مال اور خوبصورتی کی وجہ سے تمہیں چاہے کتنی ہی اچھی لگے کتنی ہی پسند آئے ایمان لانے سے پہلے ان سے نکاح نہ کرو ایسی عورتوں سے تو مومن لونڈیاں بہتر ہیں اور یاد رکھو مومن عورتوں کے نکاح مشرق مردوں کے ساتھ ہرگز نہ کرنا ان سے مومن غلام بہتر ہیں خواہ مشرق تمہیں ہر اعتبار سے پسند ہو یہ مشرق مرد اور مشرق عورتیں دراصل تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور بخش کی دعوت دے رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ مشرق عورت یا مرد سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں وہ بالکل شرک پہ چلے جاتے ہیں تو جو بھی اللہ نے حکم دیے ہیں وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت دیے ہوئے ہیں اور کبھی کبھی مشرق کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے کیونکہ ان کو غرض یہ ہوتی ہے کہ یہ خوبصورت لڑکا یا لڑکی ہے تو اس سے شادی کرنا مقصود ہوتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسلام کو قبول کرنا اور آخر میں ہوتا یہ ہے کہ وہ لڑکی یا لڑکا بھی شرق میں چلا جاتا ہے اور بچے بھی اسی میں چلے جاتے ہیں تو جو بھی اللہ کے احکام ہیں اس کو غور سے سنو اس پہ عمل کرو پھر رکو نمبر اٹھائیس ہے ٹوینٹی ایٹ آیا number two hundred twenty two سے ٹو ہنڈریڈ ٹوینٹی ایٹ تک اس میں آیام حیض کے بارے میں مینسٹرول پیریڈس کے بارے میں اور قسم کے بارے میں اور ساتھ ساتھ طلاق کے بھی احکام ہیں لیکن طلاق کے احکام ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں لیں گے بس سرسری نظر ڈال دیں گے اس پر مسلمانوں حیض ایک تکلیف یا گندگی کی حالت ہے ان دنوں میں عورتوں سے الگ رہو الگ رہو کا مطلب یہ نہیں کہ بیڈ روم الگ کر دو بالکل ان کا کھانا پینا الگ کر دو یہ نہیں ہے بلکہ الگ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مباشرت نہ کرو جسمانی تعلقات قائم نہ کرو باقی ساری چیزیں الاؤ ہیں اور ان کے پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ اسی کا مطلب ہے کہ ان سے پھر مباشرت نہیں کی جائے گی جسمانی تعلق نہیں ہوگا باقی سارے چیزیں علاوہ ہیں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یعنی نیچرل وے سے اورل سیکس نہیں دوبر سے نہیں بلکہ نیچرل وے سے آؤ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہیں اختیار ہے کہ جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ آخر تمہیں اس کے حضور پیش ہونا ہے ایسی قسمیں ہرگز نہ کھاؤ جو نیکی تقوا اور مقصد اصلاح کے خلاف ہو یعنی ایسی قسم نہ کھاؤ کہ میں ماں باپ سے بات نہیں کروں گا یا کروں گی یا میں اپنے بیوی یا شوہر سے اچھا سلوک نہیں کروں گی یا کروں گا یا اس طرح کے قسمیں نہ کھاؤ بلا ارادہ کھائی گئی قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں ہے لیکن جو قسمیں تم دل کے ارادے کے نتیجے میں کھاؤ گے ان پر تمہاری پوچھ ہے جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں یعنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیں ان سے تعلق نہ قائم کرنے کی قسم کھا لے وہ چار ماہ کے اندر قسم توڑے یہ ایلا جو ہوتا ہے اس کا مسئلہ ہے یہ تو چار ماہ کے اندر قسم توڑ لے اور عورتوں کے پاس جائیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں قسم کا کفارہ دوسری جگہ آئے گا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو یا تو کھانا کھلائیں یا دس مسکینوں کو کپڑا مہیا کریں یا ایک غلام آزاد کریں یا تین دن کے روزے رکھیں تو یہ قسم کا کفارہ ہوگا قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ ادا کریں ورنہ چار ماہ کے بعد طلاق واقعہ ہو جائے گی اگر ایسا نہیں کیا تو اور نکاح ٹوٹ جائے گا طلاق والی عورتوں کی عدت تین حیض ہے کسی کسی کو ایک مہینے کے بعد حیض آتا ہے کسی کو اس سے تھوڑا زیادہ ڈیڑھ مہینہ وغیرہ آتا ہے تو دیکھا جائے گا اس میں مسئلے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں تو وہ ڈیٹیل یہاں پر نہیں لی جائے گی تو ان کی یاد رکھے طلاق والی عورتوں کی عدت کتنی ہے تین حیض ہے ایمان والی عورتیں اپنے حمل کو بالکل نہ چھپائیں یعنی اگر طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے اور وہ پریگننٹ ہے اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو وہ اس کو نہ چھپائے ورنہ نسل کس کی ہے اس میں پرابلم آئے گا ان کے شوہر اس مدت میں انہیں لوٹا لینے یا یعنی رجوع کرنے کے پورے حقدار ہیں وہ واپس لے سکتے ہیں اور یاد رکھو مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں ہاں عورتوں پر مردوں کی فوقیت ہے یعنی عورتوں سے زیادہ فوقیت مردوں کو دی گئی ہے کیونکہ خرچہ وغیرہ وہی چلاتے ہیں رکو نمبر 29 ہے آیا نمبر 229 سے 231 تک جس میں طلاق کے بارے میں اور رجوع کرنے کے بارے میں اور عدت کے احکام آئے ہوئے ہیں صرف سرسری نظر ڈالیں گے ڈیٹیل نہیں جائیں گے اوکے okay? ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے جس سن لینا دو دفعہ طلاق دینے کی صورت میں عورتوں کو الگ کرنا یا اس سے رجوع کرنا دونوں طرح جائز ہے یعنی دو دفعہ طلاق کے بعد یا تو الگ کر دو یا رجوع کر دو ساتھ رکھو مگر رکھو تو اچھائی سے رکھو ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں رکھو اور اگر چھوڑو تو بھی بھلے طریقے سے چھوڑو تان باندھ کر کے جھگڑے فساد کر کے نہیں جو کچھ عورتوں کو دے چکے ہیں مہر دیے گفٹ دیے ہیں سب کچھ اس میں سے کچھ اس کو ہتھیانے کے لیے کوئی ہیلے بازی نہ کرو ہاں اگر یہ خطرہ ہو کہ تم اللہ کے حدوں کو قائم نہ رکھ سکو گے اور عورت شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے شوہر کو کچھ دے دیں کہے کہ اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ ہرٹ کر رہا ہے شوہر یا تو کچھ ایسی حرام چیزیں کر رہا ہے اور عورت رہنا نہیں چاہتی تو پھر کھلے کی اجازت ہے وہ کچھ دے کر اپنی جان چھڑا سکتی ہیں طلاق حاصل کرنا چاہے تو دے سکتی ہے کھلا دے سکتی ہیں تو اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں یہ اللہ کے حدود ہیں دیکھو اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرو ایسا کرنا یقیناً ظالموں کا کام ہے دو دفعہ طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق بھی ہو جائے تو رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی اب دو طلاق ہوگی اب تیسری طلاق جب ہو جائے تو اب رجوع نہیں کر سکتا مرد اللہ یہ کہ متعلقہ عورت جس کی طلاق ہو گئی ہے عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے لیکن یہ نہیں حلالہ کی بات نہیں ہے یہاں پر چل رہی ہے بلکہ نیچرل کسی سے اس نے عدت کے بعد نیچرلی کسی سے شادی کر دی پھر وہ کسی وقت اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے اب یہ دوسرا شوہر ہے کچھ بن نہیں رہی ہے اس کا چل نہیں رہا ہے صحیح سے تو اس نے اس عورت کو طلاق دے دی کسی ریزن کی وجہ سے یا پھر وہ شوہر فوت ہو گیا دوسرا شوہر فوت ہو گیا پھر اب یہ عورت اپنے پہلے جو شوہر ہیں اس سے نکاح کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں لیکن حلالے کی اجازت نہیں ایک دن کا شوہر یا دو دن کا شوہر حرام ہے یہ زینا ہے یہ حلالے کی بات نہیں ہے یہاں پر بلکہ نیچرلی اس کی طلاق ہو گئی یا وہ شوہر فوت ہو گیا تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہیں جاننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے غلط کام کرنا شروع کرتے ہیں اللہ صاف صاف کھول کھول کے سارے احکام بیان کر رہا ہے مسلمانوں اگر تم ایک یا دو طلاقیں دو تو عدت گزرنے سے پہلے چاہو تو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو یاد رکھو نقصان پہنچانے کے خاطر ہرگز نہ روکو کہ اس کو بار بار نقصان پہنچے اس کو تکلیف دوں میں اور پھر پھر سے رجوع کروں اس کی اجازت نہیں ہے اللہ کے حکموں کا مذاق نہ اڑاؤ کتاب و حکمت کی صورت میں جو اللہ نے تمہیں انعام عطا کیے ہیں اسے یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہاری ہر شے کی خبر لینے والا ہے پتا ہے تم کیا کر رہے ہو تمہارے دلوں میں کیا ہے اور کس وجہ سے اس سے رجوع کیے ہیں عورتوں کے کتنے حقوق اللہ نے سیف کر دیے ہیں پھر بھی عورت کہتی ہے کہ ہمیں کیا حق دیا گیا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو نسا کے نام سے بھی ایک صورت ہے اور اس میں عورتوں کے کتنے حقوق اللہ نے بتائے ہیں کہ یہ یہ اس کے حق ہیں اور یہ سارے چیزیں کیوں ہیں اس کے پروٹیکشن کے لیے ورنہ جو مرد ہیں شادی کرے طلاق دے شادی کرے طلاق دے رکو نمبر تھرٹی ہے آئے number two hundred thirty two سے لے کے آئے number two hundred thirty five تک اس میں احکام ردات یعنی ہم اردو میں رضاد بولتے ہیں نا وہ عربی میں ردعت کہتے ہیں ردات کا مطلب کیا ہے بچے کو جو دودھ پلانے کے احکام ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے پھر عدت کے بارے میں اور عقد ثانی یعنی دوسری شادی جو ہوگی اس کے بارے میں آیا ہے مسلمانوں جب کسی عورت کو ایک یا دو طلاقے ہو جائیں اور وہ عدت گزرنے سے پہلے اپنے شوہر سے آپس کی رضامندی کے ساتھ رجوع کرنا چاہے یا عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شوہر سے شرافت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو تم ہرگز رکاوٹ نہ بنو اب عدت کے بعد اگر وہ چاہتی ہے کہ کسی اور سے شادی کرے تو اس میں رکاوٹ کوئی بھی نہ بنے نہ وہ پہلا شوہر نہ اس کے کوئی بھی رشتہ دار طلاق دینے کے بعد جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کے بچے پوری مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی جو رضاعت ہیں اس سے دودھ پلائے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی مائیں ان کو پورے دو سال تک دودھ پلا سکتی ہیں تو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے دو سال ہے دو سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا ہے دودھ پلانے کے دوران کا نان نفقہ جو ہے کیونکہ ابھی دودھ پلائے گی تو کیا ہے اس کو کھانا پینا ہے نا کھائے گی پیے گی تب دودھ بنے گا تو اس کا جو نان نفقہ ہے باپ کے ذمے ہوگا باپ دے گا وہ جو دودھ پلا رہی ہے وہ دودھ پلانے کے لیے اس کو کھانا پینا جو لگ رہا ہے نان نفقہ لگ رہا ہے وہ اس بچے کے باپ کی ذمہ داری ہوتی ہیں اس نے ادا کرنا ہے اس کا معیار اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا اب یہ نہیں ہو کہ وہ ہے غریب اور وہ جو عورت ہے وہ کہے کہ مجھے اتنا اتنا چاہیے اور اس کی وہ حیثیت نہ ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے حیثیت کے مطابق وہ اس کو نان نفقہ دے بچے کی وجہ سے ماں اور باپ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اسکیمیں نہ بنائیں کہ اب یہ بچہ ایک میرے پاس ذریعہ ہے میں اس کے ذریعے باپ کو یا ماں کو ایزا پہنچاؤں تو اس کی اجازت نہیں ہے اگر دو سال سے پہلے باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو کوئی حرج نہیں یعنی دو سال سے پہلے بھی وہ چھڑانا چاہے دودھ نہ دینا چاہے تو وہ بھی الاؤ ہے ایسا نہیں کہ دو سال پورے ایک دم سے ہونے کے بعد ہی وہ اجازت ہے کہ آپ بند کریں نہیں اس سے پہلے بھی وہ دودھ چھڑا سکتے دو سال سے پہلے اگر بچے کی والدہ کے بجائے کسی دائیا کے یعنی دودھ پلانے والی سے دودھ پلایا جائے اس کی ضرورت پڑ جائے تو پھر طے شدہ جو رقم ہے وہ ادا کرے اور اس دائی سے دودھ پلائیں اس کی بھی اجازت ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ماں ہوتی ہے اس کو زیادہ دودھ نہیں ہوتا ہے تو کسی دائیں سے دودھ پلا سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائیں ان کی عدت چار ماہ دس دن ہے عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے بارے میں شرافت کے ساتھ جو چاہے کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہے چاہے تو شادی کریں یا نہ کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن عدت کے دوران وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی یاد رکھو زمانۂ عدت میں اشارتاً اظہار کر سکتے لیکن اس کو ڈائریکٹ پیغام نہیں دے سکتے عدت کے اندر ہے کوئی عورت تو اس کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا کسی کے تھرو یہ نہیں کہہ سکتے ڈائریکٹلی اور نہ ہی دل میں ارادہ رکھنا کوئی گناہ ہے کہ میں اس سے شادی کروں کہ عدت گزرنے کے بعد نکاح کا پیغام بھیجوں لیکن اس کو ڈائریکٹ پیغام نہیں بھیج سکتے کب تک چار ماہ دس دن اس کے دوران یہ اجازت نہیں ہے لیکن یاد رکھو چوری چھپے بات کرنے کی اجازت نہیں کہ چپ کے چپ کے اس سے بولا جائے بتایا جائے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کی اجازت نہیں ہے اور اسی طرح عدت گزرنے تک عقدت نکاح کا فیصلہ ہرگز نہ کرنا عدت گزرنے کے بعد ہی فیصلہ کرنا ہے رکو نمبر 31 ہے آیا نمبر 236 سے 242 تک اس میں حق کے مہر کی ادائیگی کے بارے میں مہر کی جو ادائیگی ہے اس کے بارے میں اور نماز کی پابندی کے بارے میں بتایا گیا ہے ایمان والوں اگر عورتوں کو طلاق دو جب کہ تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یعنی ان سے جسمانی تعلق نہیں قائم کیا ہو اور نہ حق مقرر ہو اینا ابھی تم نے مہر بھی کتنا دینا ہے وہ بھی فائنل نہیں کیا تھا اور اس سے جسمانی تعلق بھی قائم نہیں کیا تو اس صورت میں انہیں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو اب طلاق دے رہے ہو تو پھر کچھ نہ کچھ گفٹ دے دو اور ان کو رخصت کرو لیکن اگر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو یعنی جسمانی تعلق قائم ہونے سے پہلے تم طلاق دو اور مہر بھی مقرر ہوا ہے جسمانی تعلق نہیں ہوا ہے لیکن مہر فکس ہو گیا تھا کہ اتنا اتنا مہر ہم دیں گے تو آپ کیا ہے طلاق دے رہے ہو تو پھر آدھا مہر ادا کرنا ہوگا جتنا بولے اس کا آدھا دینا ہوگا کیونکہ ابھی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا آدھا مہر ادا کرنا ہوگا وہ معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے وہ دوسری بات ہے کہ وہ پھر اجازت ہے اگر تم پورا مہر دے دو تو پھر یہ تمہارے تقوی کی بات ہے یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آدھا مہر تو دینا ہوگا آپس کے معاملات میں بھلائی کرنے کو نہ بھولو اب یہ طلاق کے مسئلے چل رہے پھر بھی اس میں بھی یاد رکھو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا ہے یاد رکھو دنیائی معاملات میں الجھ کر کہیں نمازوں کی پابندی میں فرق نہ پڑے اب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی چیزیں چلتے رہتی ہے طلاق کے مسئلے نکاح کے مسئلے اور نماز پیچھے رہ جاتی ہے اس وقت بھی اللہ نے یہ گھریلو مسائل جو طلاق کے مسئلے کتنے شدید مسئلے ہوتے کتنے مشکل مسئلے ہوتے اس میں بھی اللہ نے کہا یہ بھی مسئلے چل رہے نا لیکن نماز کو نہیں بھولو اس میں بھی نماز کو یاد رکھو تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً عصر کی نماز درمیانی نماز اس میں ہی غفلت کرتے اسی وقت انسان سویا ہوا رہتا ہے اور اس نماز کو یا تو وہ لیٹ کرتا ہے یا چھوڑ ہی دیتا ہے اس طرح درمیانی نماز کی بھی تم فکر کرو اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں نماز کے وقت جنگ کی حالت میں یعنی حالت خوف میں بھی تم خوف پیدل چل رہے ہو یا سواری پر جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرو یعنی جنگوں میں بھی سب سے مشکل کیا ہوتا ہے طلاق سے بھی زیادہ مشکل جنگ کی جو سچویشن ہوتی ہے اس میں بھی نماز کو نہ بھولو یعنی نماز کی کتنی پابندی کی بات کی گئی ہے اور ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز کو ہی چھوڑ دیتے ہیں یا لیٹ کرتے ہیں جب جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو معروف طریقے کے مطابق اللہ کو یاد کرو کیونکہ جنگ کی حالت میں نماز تھوڑی الگ ہو جاتی ہے ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں وہ جب ڈیٹیل پڑھیں گے تب جا کے سیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ نماز ادا کی جاتی ہیں وہ بھی نماز چھوڑنی نہیں ہے لیکن اب جنگ کی حالت ختم ہوگی تو نارمل طریقے سے معروف طریقے سے اللہ کو یاد کرو اس طریقے سے نماز پڑھو جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائے ان کو ایک سال تک نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے اب یہ جو احکام آ رہے ہیں وہ احکام منسوخ ہو چکے ہیں پہلے یہ حکم تھا کہ جس کا بھی شوہر فوت ہو جائے تو اس نے وصیت کرنی تھی کہ اس کو ایک سال تک گھر سے نہ نکالا جائے اور اس کا نان نفقہ دیا جائے اگر وہ خود چاہے تو ان کی ذمہ داری ہے تو پھر تم پر گناہ نہیں اگر وہ عورت خود جانا چاہتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں لیکن یہ جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گئی سورہ نسا آئے نمبر بارہ کی وجہ سے جب سورہ نسا آئے نمبر بارہ آ گئی تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا عورت کو کسی بھی طریقے سے طلاق دی گئی ہو مناسب یہی ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے کچھ نہ کچھ گفٹ دے کے رخصت کیا جائے اوکے بھلے طریقے سے رخصت کیا جائے لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کوئی بھلے طریقے سے نہیں چھوڑتا دیندار لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کا الزام لگاتے اور اچھے طریقے سے رخصت نہیں کرتے رکو نمبر 32 ہے آیا نمبر 243 سے لے کے 248 تک اس میں تاریخی بنی اسرائیل کے دو اہم واقعات بیان کیے گئے ان گھریلو مسائل کے بعد اب پھر بنی اسرائیل کی تاریخ سے چند واقعات کا ذکر ہو رہا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود دشمن کے یا موت کے ڈر سے اپنے وطن چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے یہ ایک واقعہ آتا ہے اس میں الگ الگ تفسیریں آئی ہوئی ہے اس لیے میں نے کہا دشمن یا موت کچھ نے کہا کہ انہیں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے کہا گیا تو وہ ڈر کے مارے کسی اور وطن چلے گئے اپنے وطن چھوڑ کے کسی اور شہر یا وطن چلے گئے کہ ہمیں موت آ جائے گی اور دوسری ایک تفسیر میں یہ آتا ہے کہ وہاں پر تعاون کی بیماری پھیل رہی تھی تو اس لیے وہ موت کے ڈر سے اس شہر سے یا اس جگہ سے نکل کے کہیں اور جا رہے تھے تو اس لیے میں نے کہا کہ دشمن یا موت کے ڈر سے اپنا وطن چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی راستے میں ہی تھے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی موت سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا موت سے بچ کے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو موت آ گئی پھر انہیں زندہ کیا اللہ نے پھر سے دوبارہ ان کو زندہ کیا تو یہ ایک قصہ آتا ہے سو اس سے سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ موت سے فرار نہیں کسی کی اس واقعے کو بھی یاد کرو اور ایک واقعہ ہوا تھا جب موسا علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے اس دور کے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی ایک امیر یا ایک بادشاہ مقرر فرما دیجیے تاکہ اس کے قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں لڑیں یہ مصا علیہ السلام کے بعد کا قصہ ہے اس وقت کا جو پیغمبر تھا انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم آئے اور پھر تم نہ لڑو یعنی لڑنے سے انکار کر دو بھاگ جاؤ قوم نے کہا یہ کس طرح ممکن ہے خصوصاً جب کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بھاگ جائیں جنگوں سے ہم جنگ لڑیں گے ہمارے لیے وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہمارے لیے کوئی تو ایک امیر یا ایک بادشاہ مقرر کر دیں اور ہمیں وطن سے انہوں نے بے وطن بھی کیا ہے خالی ہمارے بچوں کو الگ نہیں کیا بلکہ ہمیں وطن سے بھی بے وطن کیا ہمارے وطن سے ہم کو نکال دیا ہے مگر جب اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم آ گیا تو کچھ لوگوں کے سوا سب نے ہمت ہار دی سب بھاگ گئے کچھ لوگ ہی ساتھ دیے ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے تالوت جو ہوگا وہ تمہارا بادشاہ ہوگا تو وہ لوگ کہنے لگے اس غریب آدمی سے زیادہ تو ہم خود بادشاہت کے مستحق ہیں یہ تو غریب آدمی ہے اس کو کیسے تم بادشاہ بنا رہے ہو یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تو دولت ہمارے پاس ہے فرمایا گیا کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے چن لیا ہے کیونکہ اس کو علمی اور جسمانی برتری عطا کی اللہ نے علم بھی دیا ہے تم سے زیادہ اور جسمانی طاقت بھی دی ہے اگر تم اس کی بادشاہت کی نشانی معلوم کرنا چاہتے ہو نا تو اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس صندوق کی واپسی ہوگی ایک صندوق آئے گا تمہارے پاس واپس جس میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان موجود ہے اس صندوق کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوگی جسے دیکھ کر تمہیں سکون محسوس ہوگا اور جس میں آل موسا اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں کچھ برکات ہے کچھ چیزیں ہوں گی ان کی اس صندوق کے اندر یہ تمہارے لیے نشانی ہوگی کہ وہ جو تالوت ہے وہ تمہارا بادشاہ ہوگا اسے فرشتے تمہارے پاس اٹھا کے لائے گئے کتنا بڑا معجوزہ تمہارے لیے دیا جائے گا رکو نمبر 33 ہے جو آئے نمبر 249 سے لے کے 253 تک آئے گا یہ ہمارا اس پارے کا لاسٹ رکو ہوگا اس میں تالوت کا جالوت سے مقابلہ اور حق کی فتح کہ لاسٹ پہلے جوس کا لاسٹ پارٹ آ رہا ہے ابھی اوکے تو اس میں تالوت اور جالوت کا قصہ ہے جب تالوت فوجیں لے کر تالوت یعنی جو بادشاہ بنا تھا وہ جب تالوت فوجیں لے کر دشمن سے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا راستے میں ایک دریا آئے گا فوجیوں سے کہا ایک راستے میں ہم جب جائیں گے تو ایک دریا ملے گی ہم کو وہاں اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہوگی ایک امتحان لیا جائے گا وہ امتحان کیا ہوگا جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا اس میں سے پیاز بھی لگی ہے کتنی بھی تو پانی اس میں سے نہیں پینا ہے یہ تمہاری آزمائش ہوگی میرا ساتھی وہ ہوگا جو ایک یا دو چلو بھر پانی پی لے تھوڑا سا پی لے کوئی بات نہیں لیکن پیڑ بھر پانی نہیں پینا ہے بس ایک چلو یا دو چلو بھر کے ایک فسٹ میں لے لینا اور پی لینا سیر ہو کر اس دریا سے پانی نہ پیو جب دریا آیا تو چند ایک کے سوا سب نے خوب پانی پیا اور امیر لشکر کا کہنا پورا ہو گیا نے یعنی تالوت نے کہا تھا نا کہ اس میں سے پورا پانی نہیں پیو جو پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے تو جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا اب جنہوں نے پانی سیر ہو کے پی لیا انہوں نے ہمت ہار لی دریا پار کرتے ہی کہنے لگے ہم میں جالوت اور اس کی فوج سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں لا طاقت النا ہم میں کوئی طاقت نہیں کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکیں مگر جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے وہ کہنے لگے انہوں نے پانی نہیں پیا انہوں نے بس ایک دو چلو پانی پیا یا پانی نہیں پیا تو جو یقین رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم طاقت رکھتے ہم فوج سے لڑیں گے جالود کے فوج سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری انہوں نے کہا کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی لشکروں پر اللہ کی توفیق سے غالب آ گئی تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے ہم لڑیں گے جالود اور اس کی افواج سے سامنا ہوا تو حق پرست کہنے لگے ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ ہمیں صبر کی قوت عطا فرما ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اللہ کے حکم سے جالود اور اس کا لشکر شکست کھا گیا جالود کو شکست ہو گئی تالوت کا لشکر فتح حاصل کر لیا انہوں نے جالود کو داود علیہ السلام نے قتل کر ڈالا اس فوج میں داود علیہ السلام بھی تھے جنہوں نے اس دریا سے پانی نہیں پیا یا چلو بھر پانی پی لیا تھا اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو حکومت اور حکمت اور خاص علم خصوصی سے نوازا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ ایک گروہ کا زور دوسری جماعت کے ذریعے توڑتا رہتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا تو یہاں پر ہم نے دوسرا پارا کمپلیٹ کیا ہے تو دوسرے پارے میں تالوت اور جالوت کے بارے میں قصہ تھا جو کنٹینیو ہوگا تیسرے پارے میں ایکچولی یہ جو رکو وائز جو ہوتے ہیں نا تو وہ رکو وائز ایکچوئل میں آپ دیکھا جائے تو ایک ایک ٹاپک ہوتے ہیں لیکن جو جوز ہوتے ہیں اس میں ٹاپک ایکچولی پورے نہیں ہوتے اب اس کا جو ٹاپک ہے جو ہم نے ابھی تھرٹی تھری رکو کا جو کیا ہے اس کا تھوڑا سا پارٹ تھرڈ پارے میں شروع ہو رہا ہے